ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو اجازت دی تھی کہ وہ مزدلفہ سے رات ہی کو چلی جائیں اور جا کر جمرہ عقبہ کو رمی کریں اور صبح کے وقت اپنے مینا والے خیمے میں پہنچ جائیں راوی حدیث حضرت عطا بھی اپنی وفات تک اسی طرح کرتے رہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار اڑسٹھ